سب سے آخری نبی ہے جو رسولوں میں سب سے آخری رسول ہے اور ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور میسنجر ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے آئے سب سچے نبی تھے سب سچے رسول تھے سب کی کتاب سچی تھی لیکن سب ایک ٹائم کے لیے آئے تھے آخری نبی اور قیامت تک کے لیے اب جو نبی ہے اور جس کی نبوت رائج ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن اعمال کو اور ایکشنز کو ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ رائٹ ہے وہ صحیح ہے جو نبی کے طریقے کے خلاف ہے وہ سب اب رونگ ہے یہی سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا کرائٹیریا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہو نبی کے طریقے کے مطابق جو بھی عمل ہوگا وہ صحیح ہے جو اس کی مخالفت پر آ گیا وہ سارے اعمال کو ہم غلط کہہ دیں گے اسی لیے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ عمر اگر موسیٰ زندہ ہوتے لو کان موسیٰ موسیٰ اگر زندہ ہوتے دوسری روایت کے الفاظ ہے لو لکم موسیٰ اگر موسیٰ تمہارے سامنے ظاہر ہو جاتے اور تم سب کے سب مجھے چھوڑ دیتے موسیٰ کی تباہ کرنے لگتے موسیٰ کے طریقے پر چلنے لگتے ہمارے نبی نے فرمایا لم عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ اگر تم موسیٰ کی تباہ کرتے تم سب سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے کوئی ڈاؤٹ نہیں موسیٰ اللہ کے نبی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے میرے زمانے میں اگر کوئی تباہ کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں تھے پورے قرآن کریم میں 136 ٹائمز اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کی تھرٹی ٹو صورتیں ایسی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری موجودگی میں کوئی شریعت موسیٰ پر عمل کرے گا سَوَائِ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے بلکہ ایک روایت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسا زندہ ہوتے اگر موسا زندہ ہوتے میری نبوت کے زمانے میں آ جاتے تو موسا بھی میری تباہ کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میری اتباع کرتے میرے صحابہ کی طرح وہ میرے فالوور بن جاتے جیسے میں سجدہ کرتا ہوں موسیٰ بھی سجدے کرتے جیسے میں رکوع کرتا ہوں موسیٰ بھی رکو کرتے گویا میرے طریقے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فالو کرتے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے کہ اب کوئی بھی اگر اتباع کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گا یہاں تک کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے ہمارے نبی کے وہ بھی امتی بن جائیں گے اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ جس نبی کے ہم فالوورز ہیں جس نبی کے ہم امتی ہے ہم جس نبی کے امہ ہے ہم کتنے عظیم مرتبے پر ہے اسی لیے تو قرآن کریم نے سٹیٹمنٹ دیا کنتم خیر اخرجت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہو تمہارا تو کام ہی ہے امر بالمعروف کرنا نہیں عن المنکر کرنا اور ہمیں خیر امت کا خطاب دیا گیا اس سے ہم اندازہ لگائے کہ ہم کتنے بڑے امتی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہوگا کہ ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور اس سے ہم اندازہ لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ حدیثوں کو دیکھو صحابہ کرام کی باتوں کو سنو صحابیات کے فرامین کو سنو ازواج متحرات کی باتوں کو سنو کئی ایسے صحابہ صحابیات اور ازواج جو نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے تھے وائی کیوں ہمارے نبی روتے تھے اتنا بڑا اللہ نے نبی بنایا اتنے بڑے مقام سے نوازا لیکن صحابہ کا بیان ہے رکو کی حالت میں رو رہے ہیں سجدوں میں جا کر رو رہے ہیں نمازوں میں آپ رو رہے ہیں تحجد میں آپ رو رہے ہیں حضرت عائشہ تو بیان کرتی راتوں کو سوتے نہیں اللہ کے نبی کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں اور روئے جا رہے روئے جا رہے کس کے لیے روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود اپنے آپ سے پوچھے کیوں رونا آتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ اپنی بیویوں کے لیے روتے تھے نہیں قرآن کہتا ہے یا نساء النبی حد من النساء کہ اللہ کے نبیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تو اتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے ان کا مقام بہت بڑا ہے یہ ازواج متحرات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تو اللہ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے اپنی بیویوں کے لیے رونے کی ضرورت نہیں تھی تو کس کے لیے روتے تھے بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدت نساء اہل الجنہ فاطمہ کہ فاطمہ تو جنت میں جائے گی جنتی ہے جنتی عورتوں کی سردارن ہے تو ان کی بیٹی تو جنت میں جانے والی ہے پھر بیٹی پر کیوں روئے نواسوں کے لئے روتے تھے نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جنت میں جائیں گے میرے دونوں نواز حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جنت ہی میں نہیں جائیں گے وہاں نوجوانوں کے سردار بھی یہ دونوں ہوں گے تو ان کے لیے بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے پھر کس کے لیے روتے تھے صحابہ کرام کے لیے صحابیات کے لیے تو قرآن نے سٹیٹمنٹ دیا رضی اللہ عنہم اللہ صحابہ سے راضی اللہ صحابیات سے راضی وہ سب اللہ سے راضی تو ان کے لیے بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی تو رضامندی کی سرٹیفکٹ موصول ہو گئی ہے پھر رونا کس کے لیے تھا میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں اللہ کے نبی اگر روتے تھے تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رہے ہیں نمازوں میں رو رہے ہیں سجدوں میں رو رہے ہیں تحجد میں رو رہے ہیں اور ایک ہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد میری امت کا کون رکھوالا ہوگا یہی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے تو اتنا بڑا مقام اللہ دیتا ہے لیکن اس کے بعد باوجود وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہم امتیوں کے لیے رو رہے تھے پوری زندگی روتے رہے جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کھلم کھلا اس نبی کی نافرمانی کرتے ہیں جانتے ہیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے جانتے یہ میرے نبی کی سنت ہے جانتے ہیں یہ میرے نبی کا حکم ہے اس کے باوجود ہمارا اس پر عمل نہیں ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ نے منع کیا ہے میرے نبی نے منع کیا ہے میری شریعت نے منع کیا ہے لیکن نفس کہتا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا جبکہ وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور ان کا حال یہ ہے کہ رضامندی کی سرٹیفیکٹ مل گئی ہے پھر بھی روئے جا رہے ہیں پھر بھی نبی کے دیوانے ہیں پھر بھی جان مال سب کچھ قربان کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پہلے بھی کہا گیا کہ چوبیس ہزار سکوئر مائل پر ان کی حکومت تھی ٹوئنٹی فور تھاؤزن مائل مربع سکوئر مائل پر ان کی حکومت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی حکومت کے مالک ہے لیکن دس سال خلافت میں گزاری ہے دس سال خلیفہ رہے ایک ہسٹورین مجھے لا کر بتاؤ ایک مورخ ایسا لا کر بتاؤ جو یہ پروف کر سکے کہ دس سال کی مدت خلافت میں ایک رات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو گئے ہو ایک رات دس سال میں آرام سے ایک رات گزاری ہو کوئی ہسٹورین نہیں لکھتا ہے بلکہ تاریخ میں یہ بھی نہیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال کی مدت خلافت میں دو ٹائم پیڑ بھر کر گیہوں کی روٹی کھائی ہو یہ ان کا تقوی ہے خلافت ہے دس سالہ خلافت ہے لیکن یہاں ان کا معاملہ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تقریباً سبھی یہ لکھتے ہیں تمام مورخین یہ لکھتے ہیں کہ خلافت کی مدت میں کوئی سونے کا ٹائم ان کا فکس نہیں تھا جب بہت نیند آ جاتی کچھ جھوکے مار لیتے اونگ لیتے تھے تھوڑی دیر کونے میں بیٹھ جاتے تھے اطمینان سے کبھی نہیں سوئے لوگ پوچھتے تھے آپ آرام سے سو کیوں کیوں نہیں جاتے جواب یہ دیتے تھے کب سوؤں دن میں سوؤں گا تو پبلک کا حق ادا نہیں کر سکوں گا اور رات میں سو جاؤں گا تو اللہ سے اپنا نصیبہ نہیں لے پاؤں کیا جواب تھا کہ دن میں سوؤں گا تو ریا کا حق ادا نہیں ہوگا رات کو سوؤں گا رات کو تو اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہے میں محروم رہ جاؤں گا اس بنا پر ان کا حال یہ ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ نے اتنے بڑے مقام سے نوازا جن کی رضامندی کا اعلان ہو گیا حضور دنیا میں کہہ کر گئے عمر فی الجنہ میرا عمر جنت میں جائے گا اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انسانوں کا یہ حال ہے اور خیرات اور صدقے کا معاملہ تو یہ تھا جب وہ خلیفہ تھے ایجپٹ سے جب مدینہ میں قحط پڑ گیا ڈروٹ پڑ گیا گلہ نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے ان کے گورنر تھے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایجپٹ کا علاقہ سنبھالے ہوئے تھے اور ایجپٹ میں گورنر تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایجپٹ سے اناج بھیجو ایجپٹ سے گلہ بھیجو اتنا گلہ بھیجا گیا تاریخ گواہ ہے کہ پہلا اونٹ گلوں کو لے کر مدینہ کی باؤنڈری میں انٹر ہوتا ہے تو آخری اونٹ ابھی ایجپٹ کے جنگل میں موجود ہے کتنا دیا اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ خیرات کر دیا مدینے والوں میں ایک اناج کا دانہ باقی نہیں رکھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا مدینہ طیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غریبوں کے لیے لنگر لگتا تھا کھانے کا انتظام ہوتا تھا اور ڈیلی دو مرتبہ ٹین تھاؤزن آدمی کھانا کھایا کرتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ دو کہ ایسا وقت نہیں گزرا کہ انہوں نے گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو یہ ان لوگوں کا حال تھا تو میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیٹا خربوزہ کھا رہا ہے مسک میلن کھا رہا تھا ان کا بیٹا اتنے غصے ہو گئے کہنے لگے کہ لوگ بھوکے ہیں لوگوں کو پیڑ بھر کر کھانا نہیں ملتا ہے اور تو گھر میں بیٹھ کر فروٹ کھاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اتنے غصے ہو گئے اتنا ڈاٹا بیٹے کو بیٹا رو رو کر کہتا ہے کہ ابا جان میں نے خود نہیں خریدا ہے میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے نہ میں نے بیت المال میں سے لیا ہے ابا جان اصل میں معاملہ یہ میں بیٹھا ہوا تھا کوئی اجنبی آیا وہ مجھے یہ دے کر گیا میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں اور میرے ہاتھ میں تھا تین دن سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے ابا جان میں نے یہ فروٹ کھا لیا یہ ان لوگوں کے جذبات تھے کہ جیسی یہ زندگی گزارا کرتے تھے آج ہم اپنے حال پر غور کریں خیر ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بھوکے رہو اللہ نے یہ بھی حکم دیا نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا استعمال کرو لیکن کم از کم نعمت دینے والے کا بھی تو خیال کرو اس کا تو شکر ادا کرو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا سخت گرمی دھوپ ہے لو چل رہی ہے اور میں اپنے گھر میں موجود تھا اچانک میں نے دیکھا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے اونٹ کو کھینچ کر لا رہا ہے اونٹ کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے سر کے اوپر اس نے رومال ڈالا ہے میں سوچنے لگا گرمی کا وقت ہے لو چل رہی ہے یہ کون ہے جو دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کے بجائے اونٹ کو چلا کر لے جا رہا ہے اور اتنی محنت مشقت برداشت کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا جب وہ قریب آئے میں نے اپنے گھر کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں نے پوچھا امیر المؤمنین گرمی میں لو کے وقت میں آپ یہ دوپہر میں اونٹ کو لے کر کہاں جا رہے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ علی دراصل یہ بیت المال کا اونٹ ہے جو بھاگ گیا تھا مجھے جب پتا چلا کہ ایک اونٹ کم ہو گیا ہے میں مدینہ کے جنگلوں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا ابھی جا کر مجھے ملا ہے اور اسے پکڑ کر میں واپس لے کر جا رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین ذرا اپنی طبیعت کا تو خیال کیجئے اپنے آپ پر تو رحم کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے علی میں کیسے آرام کرو اگر اللہ نے کل قیامت میں اس اونٹ کے بارے میں سوال کر لیا تو عمر کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر آپ نے خلافت کے مسئلے کو بہت مشکل کر دیا یعنی آپ اتنا احتیاط کرتے ہو کہ بعد میں جو بھی خلیفہ بنے گا وہ دس مرتبہ سوچے گا کہ ایسا احتیاط اور اس طریقے سے تقوی کے ساتھ میں میں کیسے اس کو سنبھالوں گا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اور اتنا کرنے کے باوجود بھی یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے ہوئے ہوتے کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا تو کہتے تھے اے پھدکنے والے پرندے اے اڑنے والے پرندے کاش اللہ نے مجھے بھی کوئی برڈ بنایا ہوتا تو مجھے حساب نہ دینا پڑتا کبھی فرماتے کاش میں بدن کا ایک بال ہوتا جو ٹوٹ کر گر جاتا تو مجھے حساب نہ دینا پڑتا کبھی یہ فرماتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا کوئی پودا ہوتا کوئی مجھے کاٹ دیتا اور مجھے اللہ کو حساب نہ دینا پڑتا یہ ان کا معاملہ ہے اتنا کرنے کے باوجود بھی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے یہ خشیت ہے یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خود عمل کرتے ہیں وہیں پر ایک بڑا عجیب معاملہ یہ ہے پتا چلا کوئی اللہ والا ہے کوئی بزرگ ہے کوئی نیک انسان ہے امیر المؤمنین تھے دعائیں لینے کے لیے خود جایا کرتے ہیں ایک بڑا عجیب واقعہ سناؤ حضرت خولا کا حضرت خولا بنت سالبہ خیر حضرت عمر کی بات پر میں بعد میں آؤں پہلے ذرا حضرت خولا کے بارے میں آپ کو بتلاؤں یہ کون صحابیہ ہے یہ ایک صحابیہ ہے اپنی جوانی کی حالت میں ایک مرتبہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کسی بات میں شوہر کے ساتھ میں جھگڑا ہو گیا اور شوہر نے غصے میں کہہ دیا انتی کا دہری امی شوہر نے یہ کہا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی میرے لیے پیٹ ہے بیک زہر کہتے بیک کو کہ میری ماں کا بیک کا حصہ جیسا میرے لیے ہے ویسی تو میرے لیے ہے ایک میننگ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسی میری ماں میرے لیے حرام ہے ویسے تو بھی میرے لیے حرام ہو گئی کہ ماں کی پیٹ سے فائدہ اٹھانا حرام ویسے تو بھی میرے لیے حرام ایک میننگ اس کا یہ ہوتا ہے اور یہ انہوں نے کہہ دیا ان کے شوہر نے اور اس زمانے میں جب ایسا جملہ کوئی بول دے انتی علیہ کا ام امی بیوی کو طلاق ہو جاتی زمانے جاہلیت میں یہ گھبرا گئی کہ یہ میرے شوہر نے کیا جملہ کہہ دیا کہیں میرے شوہر سے میری طلاق تو نہیں ہو گئی اتنی گھبرا گئی اتنی ڈر گئی فوراً اپنے گھر سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نکلی اور دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچی اتنی بے قرار ہو چکی تھی اللہ کے نبی کا دروازہ زور سے کھول دیا اندر سیدھی چلی گئی ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال دھو رہی تھی بیٹھ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو رہی تھی یہ سیدھی اندر چلی گئی اور گھبرائی ہوئی کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے جملہ کہہ دیا انتی علی قداری امی انتی علی قداری امی کہ تو میرے لیے میری ماں کی پوش کی طرح ہے کیا میری طلاق ہو گئی اب میرا معاملہ کیا ہوگا اتنی گھبرائی ہوئی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دھلا رہی ہے حضور نے اسی حالت میں فرمایا کہ خولہ آج تک زمانے جہالت سے یہی حکم چلا جاتا جاتا ہے کہ ایسا جملہ کوئی بولے تو طلاق ہو جاتی ہے اس لیے تمہاری طلاق ہو گئی یہ سننا تھا حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اللہ کو شکایت کرنے لگے کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے شوہر نے مجھے ڈیوس نہیں دیا ہے طلاق کا ورڈ نہیں کہا ہے اس نے تو مجھے یہ سنٹنس کہا ہے جس میں طلاق کا ورڈ نہیں ہے پھر میری طلاق کیسے ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گی روئے جا رہی یہ روئے جا رہی ہے اللہ کے نبی خاموش ہے حضرت عائشہ خاموش ہے یہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کتی یا خولا اس کتی یا خولا خولا خاموش ہو جا خولا خاموش ہو جا دیکھ نبی کے چہرے کو دیکھ دیکھ نبی کے چہرے کو دیکھ اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے مطلب وہی آ رہی ہے حضور خاموش ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا خولا روئے جا رہی روئے جا رہی ہے اللہ کے سامنے مانگ رہی اللہ میرے مسئلے کو آسان کر دے وہی کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا جب وہی کا سلسلہ ختم ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور حضرت خولا کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا خولا مبارک ہو تمہاری طلاق نہیں ہوئی مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی نادل ہو چکی ہے اور طلاق کے جتنے احکام میں بیان کر دیے گئے یہ جو دھوا ہے اسے زہار کہا جاتا اسے طلاق نہیں کہا جاتا ہے اس بنا پر خولا مبارک ہو تمہاری طلاق نہیں ہوئی ہے البتہ زہار پر یہ یہ قانون ہے حضور نے وہ قانون بتلا دیے اور ہمارے نبی نے فرمایا خولا آج تمہاری شان یہ ہے اللہ نے تمہاری شان میں قرآن کی آیت نازل کر دی ہے اٹھائیسواں پارا پہلی آیت آج بھی قرآن میں موجود قد سمی اللہ یسمع اللہ یہ پہلی آیت اٹھائیسویں پارے کی حضرت خولا کے شان میں نازل ہوئی ہے حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ چلی گئی تو یہ ہے حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر سفر میں گزر رہے تھے پتا چلا کہ ماں کھولا یہاں رہتی ہے اب تو حضرت کھولا بڑھیا ہو گئی تھی اماں ہو گئی تھی وہ یہاں رہتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اترے اپنی سواری پر سے جا کر دروازہ کھٹایا اماں خولہ نے پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جان میں عمر ہوں اور آپ سے کچھ نصیحت حاصل کرنے آیا ہو آپ تو وہ اللہ کی بندی ہے کہ آپ کے شان میں اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی ہے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی ہے ان میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی اور یہ فرمایا کہ حضرت خولہ نے فرمایا عمر یاد کرو عمر یاد کرو تم چھوٹے سے بچے تھے ننگے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اور عمر یاد کرو کہ تم چھوٹے سے بچے تھے اور ننگے مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اس وقت عمر تمہارا حال یہ تھا کہ لوگ تمہیں پیار سے عمیر عمیر بلایا کرتے تھے عمر تمہارا وہ زمانہ بھی گزر گیا اس کے بعد عمر تم جوان ہو گئے جب تم جوان ہو گئے تو لوگ تمہیں عمر عمر کہنے لگے وہ زمانہ بھی تمہارا گزر گیا اور عمر اب وہ زمانہ آ گیا یقال لک امیر المؤمنین آج لوگ تمہیں امیر المؤمنین کہہ کر بلاتے ہیں لیکن عمر یاد رکھنا لوگوں نے تمہارے نام بدل دیے ہیں اس سے دھوکے میں مت پڑ جانا تم تو وہی عمر ہو جو کسی زمانے میں گلیوں میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر گھومتے تھے یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی اور کہا کہ کبھی یہ مت سوچنا میں امیر المؤمنین بن گیا میں عمر فاروق بن گیا ہمیشہ یہی سوچنا کہ میں تو وہی معمولی عمیر ہو جو حجاز کی گلیوں میں گما کرتا تھا یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی تو برحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے لیکن اللہ کا ڈر اور خشیت ایسی ہے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ایک ایسا آدمی دنیا سے چلا گیا کہ جس کے مانند کسی کے پاس اعمال نہیں ہے کاش میرے پاس وہ اعمال ہوتے ہیں جو امال عمر کے پاس ہے تو میں بھی بڑی فخر سے دنیا سے چلا جاتا بہرحال میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بات وہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رہے ہیں ہمارے لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں امت کی یاد میں گزر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کھلم کھلا نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا ہوں اور ادھر ان کا حال یہ ہے کہ رضامندی کا اعلان ہو گیا اس کے بعد باوجود اتنی آخرت کی فکر ہے ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہے اپنے اندر اللہ کی خشیت کو پیدا کرنا ہے اور دیکھو اللہ کا ڈر کیسا ہو وہ بھی ہمارے نبی نے بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرمایا گیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو لیکن اتنا بھی مت ڈرو کہ اس کی رحمت سے تم نا امید ہو جاؤ کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی گویا فور سائٹس بیان کر دی ہے کہ خصیت تمہارے اندر ایسی ہو اتنا بھی مت ڈرنا کہ اللہ کی رحمت کی امید نہ رہے اور اتنا کم بھی مت ڈرنا کہ کھلم کھلا گناہ کرو اور تمہارے اندر ڈر ہی معلوم نہ ہو تو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہمیں رجوع کرنا ہے اس لیے کہ یہ نفس تو ہمیں بہکائے گا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاد عدوکا الذی بین جنبی کا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تو تمہارے قریب میں رہتا ہے تمہارے پہلو میں رہتا ہے اور یہ نفس ایسا ہے جتنا اسے راضی کرو گے تمہاری مخالفت کرے گا جتنا اسے دور بھگاؤ گے یہ تمہاری موافقت کرے گا ایسا اللہ نے نفس دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تھی اور کلام فرمایا تھا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ موسیٰ اب اپنے دائیں ہاں، اپنے دائیں پیر کو اپنے نفس کے اوپر رکھ دے تیرا بایاں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 گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے عافیت کا معاملہ فرما دے رب کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا رضامندی کے فیصلے فرما دے رب کریم ہم جانتے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے بہت غلط کام کیے ہے لیکن الہی تیرے سوا کوئی در نہیں ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے مولا جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے اللہ معاف فرما دے اللہ ابھی اور اسی گھڑی رحم فرما دے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے جو مقروض ہے غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے الہ العالمین ہم تجھ سے دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا ہم انصاف کا مطالبہ نہیں کرتے تو انصاف کرنے پر آئے گا تو مولا ہم پھنس جائیں گے ہم تو تجھ سے دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ رحم فرما دے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا ہم سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں برائیڈ فیوچر نصیب فرما دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا ہمارے والدین کے ہم پر بہت احسانات ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے مولا ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے ان کی ہر پریشانی کو کو ختم فرما دے اور رب کریم ہم میں سے جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے مولا ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ ایک دن آئے گا ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا مولا موت سے پہلے کلمے کی توفیق نصیب فرما دے مولا کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ مانا گنہ گار خطا کار سیاہ کار ہے لیکن الہی تیرا ہی تو نام لیتے ہیں تجھی کو سجدہ کرتے ہیں تیرے بندے ہونے کی نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم و مولانا انکا انت مولانا الرحیم سبحان ربک رب العزت وسلام I didn't want to say.